سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا اس طرح مساح کیا کہ دونوں ہاتھوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لے آئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ سر کے سامنے والے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ ہاتھوں کو گدی تک لے گئے پھر ان کو لوٹا کر وہاں لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا پھر اپنے پاؤں دھوئے حدیث نمبر 664 مسند احمد